یہ لا الہ الا اللہ مولی رسول اللہ تم نے پڑھا میں نے پڑھا اور یہ دیکھو دو سو چھیانوے سفا کیا یہ سوال کیا تھا رسول کریم کو ناخوانہ ویشی کہا گیا سکول میں اور یہ کیا ہے ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملون پرچم مرتب کیا وہ کافر مرتب ہے جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتب ہے جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتب ہے طلبہ میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملون عبارت کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتب بالغ ہو کھا نہ بالغ ان چاروں فریق میں ہر شخص مسلمانوں کا ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام میل جول حرام نشست حرام ہاں جی بیمار پڑے تو اس کی عادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جناز میں شرکت حرام اسے غسل دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس کے جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کو گورستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتح حرام اسے کوئی سواب پہنچانا حرام بلکہ خود کفر وقات اسلام اب بتاؤ جب یارویں گیارہویں کی انگلش میں خدا کے بچے لکھے ہوئے ہیں اسی فتوے کے مطابق کتنے گروہ کافر قرار پاتے ہیں تم اتنا کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ کفر ہو رہا ہے یہ اس خندیر نے یہ جو سرسور علی گڑھی ہے اس خندیر نے یہاں تک کہا یہ فتح وردیا میں موجود ہے چوتھ کی جلد میں انہوں نے کہا کہ ہم رسول کریم کو بانی اسلام کو گالی دینے کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ ختم کا مسئلہ تمہارے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے کیوں خدا نہ خدا کی مخلوق کو گمراہ کر رکھا ہے تمہاری اپنی عزت پر جب میں نے ہاتھ ڈالا تم فور بھاگ کرائے رسول کریم کی عزت اچھل رہی ہے چھپن سال سے آپ کیوں نہیں اچھلے اگر تو آپ ان چیزوں کا جواب لینا چاہتے ہیں تو میں بالکل اس کا جواب ہی نہیں میں لینا چاہتا ہوں اگر جواب جواب دے والا کی کر زور ہٹ درمی ہے مجھے مناظرہ نہیں ہے یہ درد بھری باتیں ہیں اگر تو بھاگنا چاہتا ہے اس کو سب غلط ثابت کرے خدا اپنی عزت کو نہ دیکھیں مرنا ہے قبر آنے والی ہے یہ چار دن کی اپنی جو ہم نے ناک بنائی ہوئی یہ ناک اتر جائے گی جہنم آنے والی ہے یہودی نے صرف پیٹ کے پیچھے کافر کر رکھا ہے میں لات مارتا ہوں پیٹ کو تمہارے پیر کرم شاہ نے اپنی فضیاء قرآن کے شروع میں اہل سنت کے دو گروہ کہا ہے اہل سنت کہا دیوبندیوں کو اور پھر کہا ہے کہ جو ان کے جو آپس میں ایسی تحریر کرتے رہے انہوں نے عمریں برباد کی ہیں تمہارا وہ قابر ہے میں خاص ڈالتا ہوں ایسے کابروں پر بےمان اور مرتد ہے کیا قابر ہے جمال کرم یہ جمال کرم کتاب پڑھی ہے جمال کرم کتاب یہ پڑھی ہے تیسری میں بیٹھے آرام سے مولانا مولانا یہ یہ جمال کرم ہے اس میں لکھا ہے اب گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا پڑھیں پڑھیں یہ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں مولانا مفتی احمد صحیح صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو آگے کو کہہ دیں اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے کاٹ کر پھینک دیں تحدیر الناس میری نظر میں لکھ کر کیا کیا ہے میں ان کو قبر مان لوں یہ صرف کتاب میں صرف حوالہ دے کتاب حوالہ نکال کر دیا میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا بچہ ہوں میں سب کچھ بننے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا را آپ ایک کام کریں کہ کفر کے ساتھ سودا بادی نہ کریں بس دیوبندیوں کے لیے دروازہ نہ کھولیں شیوں کے لیے نہ کھولیں ورنہ آپ گستاخ ہیں اور قیامت مت کے روز حضرت صدیق اکبر فاروق آدم کا ہاتھ آپ کے گربان میں ہوگا آپ کے نورانی کے گربان میں ہوگا میں جناب نوکرا ہاں جی میں ہفتے تک فیصلہ کر دینا یہ توہین خدا رسول اور قرآن کا مسئلہ ہے اس میں میں کیا کروں میں تو حیران ہوں کہ اب بحث کیا کرنا چاہتے ہیں اب تحریر یہ باتیں تحریر میں آنے کے قابل کیا ہیں ہاں آپ جواب دے دیں مجھے دے دیں جواب دے دیں جواب اتحاد بین المسلمین کے تحت لکھیں گے یا ابھی حق نہیں کھلا خاموش مولانا خاموش کرو خاموش کرو خاموش ہو خاموش ہو جاؤ میں ساری گلا سمجھنا میں ڈبال نہیں بیٹھا دلائل دیکھنے کا موقع تو ملے نا جی چلو میری ایک شرط ہے آپ پر کفر واضح ہے سکول کا نصاب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے آپ اتنا لکھ جائیں کہ جو مروجہ نصاب چل رہا ہے یہ حرام ہے پڑھانا پڑھنا اس کو فوراً بند کیا جائے اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور جب ہم اچھا نصاب صحیح ترتیب دے لیں گے اس کے بعد تعلیم جاری کریں گے آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے اور آپ نے دیکھ لیا جی، جی، تنظیم ہاں یہ سیالوی صاحب سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا اختلاف ہے اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ نصاب سے میرا اختلاف ہے لہذا جس نصاب سے ان کا اختلاف ہے سکول سے وہ یہ لکھ دیں کہ میں کہتا ہوں فتوا دیتا ہوں تنظیم والوں کی طرف سے بھی کہ یہ نصاب پڑھنا پڑھانا حرام ہے اتنا تو لکھ دینا حضرت تین صفحے یہاں پر لکھے جا چکے ہیں یہ آدھا صفحہ لکھا جائے گا تو کیا ہوگا اچھا اچھا مجھے آپ پھر بزرگوں سے بات کرنے کا موقع تھوڑی دیر کے لیے دے دیں میں پھر آپ کو بتا یہ دسویں کی بیالوجی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ چل رہی ہے اس کے متعلق تو کم از کم یہ آپ فتوا دی جائیں اس میں لکھا ہے چمگادڑ جانور جتنے ہیں اور انسان ان کا سب کا آبا و اجداد مشترکہ ہیں دسویں کی انگلش میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں خدا رہا ہے ان بچوں کو تو چلو بچا لو ان کے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے چلو کچھ تو لکھ دو اور پھر یہ نقشہ دیے ہوئے ہیں سارے لیکن اس کو اس کفر کے خلاف بولنا گوارا نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ متبادل آپ پیش کریں وہ اس کا مطلب ہے کہ غلطی کا اعتراف تو ہو گیا کہ متبادل پیش کرنے کا ہمارا کام ہے میں انشاءاللہ کرتا ہوں آپ میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں آپ اس پر پورا پھر آپ ایسا کریں سنو باقی خدا رہا میں آپ کو کہتا ہوں سیلوی صاحب اور میں اکیلے نشست کریں گے کوئی اور نہیں ہوگا برادرانہ طور پر جی جی افام و تفیم کے لیے اکٹھے بیٹھیں گے آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے میں نے آپ کو کرنا ہے اور خدا کو حاضر نادر کر کے کرنا ہے اس بات پہ آ جائیں لیکن آپ باہر نکل کر اس پر دونوں سے یہ حلف ہو جائے کہ جب آپ مطمئن ہو جائیں گے پھر دونوں خطاب کریں گے یعنی اور اس ٹھیک ہے ہے جی؟ دیکھیں نا ایسا بالکل ہم بیٹھیں گے ہاں۔ ٹھیک ہے بالکل میں بیٹھوں گا آپ سر آپ نے یہ مواد دیا جو مزید ابھی کچھ باقی ہے بہت یہ مواد اتنا ہے کہ آپ خواب میں بھی نہیں دیکھا آپ وہ مواد بھی دیں اس پورے مواد کو آپ مجھے دیکھنے کا موقع تو دیں گے نا یعنی میں آپ کی دعوت پکاتا ہوں میں آپ کی دعوت پکاتا ہوں آپ برادرانہ طور پر میرے ساتھ بیٹھے میرے پاس آٹھ دن ہے میں آپ کی خدمت کروں گا آپ کو تیل مالش کروں گا کی ساری خدمت کروں گا یہ تو بڑی شفقت ہے آپ کی گزارا یہ ہے کہ آپ جب آپ کی تسلی ہو جائے آپ چلے جائیں آپ نے ایک مسئلے پر تحقیق فرمائی ہوئی ہے نا ہاں ہاں میں میں میں الحمدللہ اس مسئلے مسئلے بیس سال سے ہاں، آپ نے بیس سال لگائے نا ہاں۔ یہ دیوبندیوں کے جو کفریات تھے ہاں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے ایک فتویٰ مرتب فرمایا پھر ان کو علماء کے پاس بھیجا ہاں جی حضرت علامہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علماء بہت آخر میں جا کر انہوں نے حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت کے مطمئن کرنے پر سائن فرما دیے یہ ساری چیزیں پوری ریکارڈ پر ہیں آپ کے پاس جو مواد اور بھی ہے یا کم از کم جتنا آپ مجھے دے چکے ہیں ایک مہینہ طے ہوا ہے نا اس پر جو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایمان بچانا ہے نا جی آپ کی بات کرتے ہیں آپ جا کر کھانے والوں سے معلوم یار شوکت سے آدمی اچھا، اچھا، ٹھیک ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کتنا ہم پیسہ لے رہے ہیں یا کون سے لالا ہے یا کتنی ہمیں ادھر سے ایڈز مل رہی ہے وہ سارا کچھ میرے قریبی ہلکے کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جی، جی۔ یہ ہے ایک سوئے سن گزارا یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کا موقع تو ہمیں دیں گے نا جی حجت تو پوری کریں ایسا سوئے زن ہے جو یقین سے بھی اعلیٰ درجہ کا ہے یہ بات بھی پوری نہیں سننی اب کیا کیا جائے ہاں، سورج چڑھا ہوا اور آپ سورج نہیں ہے ہاں، کیوں ایک انسان کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ کہیں یہ بتائیں کہ یہ ماسی لگتی ہے نینسی پاول جامع کا دورہ کر رہی ہے ختم کر رہے ہیں میں یار کون ہے روزانہ اخبار بڑے پڑے ہوئے مدارس کی ماڈریٹ ماڈریٹ مدارس کی ماڈریٹ مدارس کو انتہا پسند ختم ہو گئے ہمارے اچھے نتیجے کی طرف چل رہے ہیں اس پر آ جائیں آپ مجھے آپ جس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں نا اگر اس نتیجے پر میں آ جاتا ہوں خدا بہت ساری باتوں پر اطمینان حاصل کرنا باقی ہے آپ کے دوستوں سے ہم مشورہ کریں نا یہ میری دوستوں سے مشورہ کریں ایک مہینے کا جب ہم آپ سے ٹائم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا پورا مطالعہ ہم دونوں برادرانہ بیٹھ کر جی, جی،, جی،, جی، آپ اللہ تعالیٰ جی مسافر ہاں، مسافر جی میں آخری گل کرنا حضرت صاحب ادھر حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کل ان افتا کل مفتون یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بندے بندہ مومن کا دل خود ایک مفتی ہے آپ اور میں اسی دل کے مفتی پر چھوڑ دیتے ہیں تحریر کرتے ہیں بحث کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں آپ رکھ لیں جب آپ کا دل تسلی کر جائے دل کا مفتی آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے آپ آپ بس دونوں مفتی بحث کرنے کے بعد دونوں سے فیصلہ لے لیں جی جی میں جی سوچا گا پھر کروں گا میں سوچا کر کر لینا گل گل ساڈے خلیج خلیج خلیج سی سی نا اج تو کٹھے کٹھے چڑیا ایک مزاج واقف واقف ہو ہو گئے گئے جائیں گے مکی جی اس طرح ہے کہ سارے سارے مجمے دے سامنے میری چیشتی صاحب من لین جی، جی۔ دیکھو نا جس جی، طریقے سے میں ایک مہینہ پورے مواد کا استعمال میری ایک درخواست ہو کے کریم اپنے مزاج جہاں دورانے خطاب خنزیر سور یہ الفاظ نے نا غیر محض زبانہ جنہیں حدیث گیا کہ مومن جڑا ہے وہ تعان نہیں ہوں لعان نہیں ہوں ساری چیزاں ٹھیک ہے اللہ پاک کے گھر چ وعدہ کرو کہ تھی اپنی تقریر ایک مہینہ سن موقع دے اور دوسرا کہ اے اپنے مزاج دے نرمی لے آؤ ایک مہینے کرنا جی پہلو بولے سن چی مار مینو میرے پیو نو میرے برا نو پاگل آخیا ٹبر نو نیا آخیا انہوں نے

میں نہ بولا جڑے نبی پاک سرکار علیہ دی نہ کرن میں سرسور نہ نہ بولا بولا میں حکومت گورنمنٹ یہ ہو نہیں سکتا جی، جی، جی، میں گل سمجھا جی میں میں نہ بولا نہیں ہو اتحادی تون کے رکھنا جہاں بابیا کے بندیاں کسی برتا کسی بے اتحاد نہ کیتا ہوا رہا مسئلہ کیونکہ معاہدہ اس معاہدے سے میں بھی پابند رہنا بھی پابند رہنا اس دوران جنہ جنہیں چیرا تصفیہ نہیں ہوں

جی رحمت جی جی وہی برا آپ آپ جنم حضرت غزالی زمان ہاں جی ہاں اس میں لکھا پروفیسر سید احمد سعید کاظمی میں لکھے جی جی جی, جی۔, جی۔

ٹھیک ہے پھر لین رہن دو یہ کچھ نہ لکھو ساری تحریر چلے گی اصا آپ سے تصویر کر لیں اتنا آ رہے جی، جی، حضرت جی، لوں تنازع صورت ہو سال اس کا فیصلہ جب تنازع مکیا پھر ہاں ہاں بس آپ تصویر کر لیں یہ ہو گئی

مولانا فیض احمد صاحب بھی بھی جلسے دے اندر کہہ چڑیا بچیاں نو نو کوچوان کے تے سکول غزالی زمان نہیں ہو انہاں نال کنے پے کی کیتا جی گل میں تسی اپنے تک محدود رہو میں اگر کسی نجائز گل حوالے بولنا پابندی نہ نہ لاؤ غزالی زمان کہنا انہاں نو

حضرت صاحب میں اردا کرنا بھی اتنا تصفیہ کر لوا تو سائن کرنے کی لڑ کہی آئے واپس کر لو آئے واپس کر لو میں میں ممبر دے نہ وڈے کازمی صاحب دے بارے کوئی گل کی میں باد والے انہوں نے گل کیتی اور تھلے بہ کے میں انہوں دے سکول کھولنے بچے جانے پروفیسر بننا سمجھ آئی نہیں ہوں دی گلیکسی پبلک سکول انہوں کا ہے اندر اندر اینا کالا جن ڈرامہ کر گیا اینا کالا جن دی ڈرامے دی ٹیم سدی گئی ہے سارے سید بچ سن بیٹیاں بچ سن موویاں بنیا نے سارا کچھ ہویا ہے اگر تسان دے جے کہ اے منکرات چو نہیں جنہ دے خلاف بولنا فرض ہے حضرت فاروق آزم والا مذہب میں رکھنا کہ حضرت حزیفہ نے فرما نے کہ میں حضرت عمر نو ویکھیا غمگین میں پوچھا حضور خیر ہے فرمان لگے میں سوچ بیٹھا کسی نے وڈا سمجھ کے تو میرے تے تنقید چھڑ دو تو انہاں عرض کیتی حضور تو کیوں غم زدہ بیٹھے جی تصا خلاف شرح چل کے ویکو تو پھر ویکو اصا سر لاندے ہاں، تو آڈا کہ نہیں لاندے تو حضرت عمر نے فرمایا تھی الحمد للہ امام ابد الوہاب شاہرانی رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب تنبیح المغترین اس کے اندر بات موجود ہے ایک ذات کریم معصوم ہے باقی ہر کسی دا قول و فیل اسا ویکھنا ہے شریعت تے کنڈے دوتے اسا اے مذہب کی رکھنے ہیں اسا انے مقلق کسی دے کنا ہاں ائمہ مجتہدین صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین جنا یہ گل کیتی ہے جنا یہ گل کیتی ہے کہ اسا ٹیڑے ہو گئے تے تساں ساڈا تنقید نہ کرو وہ نہیں ٹیڑے ہوئے ساڈا مطلب ہے لیکن انہوں نے محض نبوت تے صحابیت فرق ظاہر کرنے گل کی سی کہ مت سانو معصوم سمجھو معصوم صرف نبی ہوں سکول اندر باپ نے تو کپڑے لا چڑتے ہیں باپرد جان کا کی مقصد جتنے کپڑے لا چڈن جنیاں دنیا کپڑے لائی فردیاں ننگیاں جو کچھ ہو ہو رہے ہیں کھوتیا کتیا پردے پا کے گئی سن پہلے دن ننگے کہ نہیں سن ہوں یونیورسٹی نال اتنے روزانہ کی ہوتا ہے ساری دنیا جان دی نواں ہوں تو ڈانس نے سارا ڈانس نے سارا کچھ میوزیکل شو پورا شروع ہو گیا اتنے پردے پا کے جان گیا تو کی ہوگا سکول نہیں ڈرامے ہونا جنا کوئی رن بنے کوئی منڈا بنے کوئی کڑی بنے کوئی رانجا بنے کوئی ہیر بنے حضرت صاحب دلے جو بن گئے ہیں تو ایمان ختم ہو گئے غیرت ختم ہو گئی کی لپیا سلے والا کے ترانے یہ ملاد میں پھر ملاد ہو رہا ہے کی شریعت کا استحزا ہے تو کی ہوتا ہے پیا مسٹر جنا اس قوم کا قید آزم ہے اور وڈے کازمی صاحب نے انہوں قید آزم اکالا کازمی لکھیا ہے جبکہ سید اس دے آ نظریات سامنے پہ جی نیچری سی نیچری تھی دنیا کا مرتب آزم سی کافر آزم سی عبدستار خان نیازی دی اپنی تصنیف میں عبدستار خان نیازی ہے سامنے پہ یہ پڑھ کے دیکھو محمد صالح صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں دا آپ کی نظر دے آپ نے اپنی تقریر حوالے دیتے ہیں بالکل بالکل آپ نے یعنی مسلم کیا مسلم مشروط شخصیت نے مشروط پھر تو مشروط مسلم مقصد ہے جڑی تواڈے ایک خاص سانچے دے وچ آئے گی چیز وہی ٹھیک ہے باقی تو پھر کوئی نہ رہنا جی مسئلہ لالک بان الذين كفروا كفروا تبع الباطل وان الذين امنوا تبع الحق من ربهم مومن صرف حق کی اتباع کرتا ہے چاہے جہاں سے مل جائے میں اجازت دینی جناب دی نوازش تشریف لایا دونوں حضرات یہ تصویر ساڈا ہو گیا کہ اصا بہ کے آپس اندر یہ تو آمنا بےکار نہیں اتنا اس طرح کٹھے نہیں سی بہنا اور سارے تصفیے یک جار نہیں سن ہو سکنے تھوڑے آنے فائدہ ہو گیا کہ ساری خلیج جہی وہ مک گئی ابھی بہ کے اپنے فائدہ کر لیں اچھا، جی جس طرح انہیں کی جس طرح میں سارے پتا برادر کی ہوا بس رہن دے پھر کی ہوں کرنا حضور سین ہوں کے کرنا ہے دس خط کا واسطے کر میں گزارش کیتی بیٹھا کہ تسان جو کچھ محنت کیتی ہے اس دا پھل اس تحریر نال اچا ہے تسان برادران گفتگو دا راہ کھول چڈیا ہلے تمہیں کی چاہیے تسان بہت بڑا کام کیتا ہے mean your um, um, um, um, um. چاہے پیش کرو جلدی جلدی نال کرو جلد جی۔ جو کچھ بھی یہاں سختی نرمی ہوئی ہے اس کی معذرت بھی چاہتے ہیں ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ برادرانہ ماحول میں سارے علماء کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور ملک میں جو بھی نصاب چل رہا ہے اس سارے کے خلاف آواز اٹھائیں صرف تنظیم کو نشانہ بڑھانے شالوی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شالوی صاحب یہ سارے ملک میں جو اس طرح کا فساد پیدا کر رہے ہیں اور ذہنی طور پر انتشار اس سب کا سدباب ہونا چاہیے ان شاء اللہ علماء کو آپ ساتھ میں آپ کا خادم ہوں اور عوام میں یہ مسئلہ لے جانا الٹا اور مزید انتشار کا موجب بنے گا کچھ ان شاء اللہ ان شاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا Is